يستخفون يستخفون من من الناس ولا الله وهو وهو معهم معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وہ لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپاتے حالانکہ وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ایسی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا اور اللہ ان کے کیے کو خوب جانتا ہے